دنیا آخرت کی ہر خیر و بھلائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفون روایت ہے کہ میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں دوں یا پانچ ایسے کلمات سکھاؤں جس میں تمہارے لیے دین دنیا کی خیر ہو تم یہ کہو اللہ مغفلی ذنبی ووسی علی خلوقی و لی کسبی وقنعني بما رزقتني ولا تذهب طلبي الى شيء صرفته عني دعا کا ترجمہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے میرے اخلاق میں وسعت عطا فرما میری کمائی کو پاک بنا دے جو کچھ آپ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے اس پر مجھ کو کہناات عطا فرما دیجئے اور میری ہمت ان چیزوں میں نہ لگا جو آپ نے مجھ سے پھیر لی ہیں یعنی جو چیزیں میری قسمت میں نہیں ہیں ان کی فکر تلاش اور طلب میں مجھے نہ لگائیے ان علی رضی اللہ عنہ مرفوعا قال و خمسة آلاف شات او اوعلم کا خمسہ فيها صلاح دينك کا قل کل اللہ مغفلی لمبی الى اخره